اس پیغمبر کی شان کا جس کی نانی نے جس کی اماں کے لیے اعلان کر دیا ربی انی نظر تلک مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا وہ تیرا ہے اور ارادہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی ساری زندگی وہاں جھاڑو دیا کرے گا اللہ کے دربار کی صفائی کیا کرے گا آج بھی کوئی دنیا میں ہے جو اولاد سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے اولاد دے میں مسجد کے لیے وقف کر دوں وہاں صفائی کرے گا جھاڑو دے گا اس یہ نیت تو سب کی ہے اللہ بچہ دے وزیر بناؤں گی سفیر بناؤں گی بادشاہ بناؤں گی ڈی سی ایس پی بناؤں گی لوگوں کا خون پلواؤں گی لوگوں کا قتل عام کراؤں گی رشوت کا مال پخانا کھاؤں گی یہ تو سب کی نیت ہے یہ نیت کون کرے بچہ ابھی پیٹ میں ہے ماں کیا کہہ رہی ہے اور یوں نہیں کہ یہ اس بات کی گواہی کسی پڑوسی نے دی ہو کسی رشتے دار نے کہی ہو اس عورت کی کسی سہیلی نے کہی ہو خدا کہتا ہے ربی نظر تلک مولا میرے تو ہی اولاد دینے والا تو نہیں مجھے امید سے کیا میرے پیٹ میں حمل ہے اولاد دے گا کوئی نہیں کوئی نہیں کون میرے ارمانوں کو پورا کر سکتا ہے میری آرزوں کو پورا کون کرے گا میری حسرتوں کو پورا کون کرے گا مولا میرا ارادہ ہے میرا عزم ہے میرا پروگرام ہے اولاد میری ہو لڑکا میرا ہو دربار تیرا ہو ساری زندگی صفائی کیا کرے پھر ہم میں بھی آپ بھی سب شکوا کرتے ہیں کہ آج کل اولاد وفا نہیں کرتی وہ وفا کیسے کرے نیت پہلے سے ماں باپ کی خراب ہے بنیاد ہم بگاڑ دیتے ہیں یہ بھی تو عورت اس کائنات میں تھی اس جہان میں رہتی تھی کہتی ہے ربی نظر تلک مولا میں نے تیری نظر مانی میں نے تیرے نام پہ کر دیا یہ جو کچھ بچہ پیدا ہوگا میں اپنا حق نہ جتاؤں گی اپنی خدمت کا وعدہ دعویٰ نہ کروں گی میں اس کو لان تان نہ کروں گی ماں کی خدمت نہیں کرتا میں اپنی خدمت سے اپنی ضرورت سے آزاد کر دوں گی لیکن میں شرط یہ کرتی ہوں اور تیرے لیے معافی بکنی جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محرہ رہا میں آزاد کر دوں گی میرے ارمانوں کو میری حسرتوں کو میری تمناؤں کو میرے ذات شاہ کو تیرے سوا کون جانے اور میرے اللہ میں تیری ذات کی غلامی کرتی ہوں پتہ قبل منی قبول فرما والدہ مریم کو پتا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے رد کرنے پہ آئے پانچ سو سال کے سجدے رد کر دے قبول کرنے پہ آئے کتے کو پانی پلا دیا بنی اسرائیل کی کنجری نے اللہ پاک کا حکم آ جائے وہ ہے تو تو بڑی سیاکار ہے تو بڑی گناگار ہے تو بڑی خطاوار پر تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا دو رسی نہ تھی اپنے جوتے کا ڈول بنایا اپنے دوپٹے کی رسی بنائی زبان کتے کی بار نکلی ہوئی تھی تو نے اس کو پانی پلایا میں تیرے عمل کو دیکھوں یا تیرے اس کردار کو دیکھوں تو نے میری بے زبان مخلوق میرے کتے پہ ترس کھایا جب میں نے کچھ پہ ترس کھا کے محب کر دیا شیخ عبداللہ اندلسی سارے اللہ والے جانتے ہیں بڑے بڑے تذکروں میں نام آتا ہے شبلی جیسوں کا پیر بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر نہیں فخر کرنا چاہیے نہ جانے کیسے انقلاب آ جائے لاکھوں مریدوں کا پیر اور مرید بھی شبلی جیسے گئے ہیں ایک بستی میں ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا تو کیا کرتے ہوئے دیکھا خنزیر چلا رہی تھی دماغ خراب ہو گیا سارے مریضوں کو فرمایا جاؤ چلے جاؤ میرا راستہ بدل گیا کتنے سال تک اس عیسائی لڑکی کے ساتھ ہو کر خنزیر کرائے سور کرائے بہت بڑا عالم بہت بڑا محدث بہت بڑا اللہ والا جب کوئی مرید جاتا خاص اور جا کے کہتا حضرت کچھ تو یاد کرو فرمایا کرتے تھے وہ میں فما اللہ میں مکرم جس کو خدا دھکا دے دے اس کو سنبھالنے والا کون ہے جس کو رب دھکا دے دے اسے بسانے والا کون ہے اس چالیس برس تک اس حالت میں گزرے پھر خدا نے سنبھالا دیا پھر توبہ کی پھر استغفار کی ساری چیزیں کفر اختیار کرتے سب کچھ بھول بھول آ گئے تھے سارے اللہ والے کہا کرتے ہیں نماز پہ فخر نہ کرو اپنی سخاوت پہ فخر نہ کرو اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور سوبر چرا میں ہاتھ آ جاتی ہیں پروردگار عالم نے اس مائی کو اتنا انتخاب فرمایا کہ تجھے تو تیری ماں نے میرے حوالے کر دیا تھا جب پیدا ہوئی تو آواز آئی جب میرے حوالے کر دیا اب کسی رشتے دار کو ماں باپ کو نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں فرمایا وہ انی تو مریم اللہ فرماتے اس کا نام بھی میں رکھوں گا عابك وزوریت عامل الشيطان الرجيم مریم علیہ السلام کو بھی ان اس کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں تیری حفاظت میں دیتی ہوں جس مائی کا نام پروردگار عالم نے خود رکھا ہو وہ کتنے مقدروں والی مائی ہوگی اللہ کے قرآن میں کم سے کم پینتیس جگہ نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا اتنی مقدروں والی مائی قرآن کریم میں پینتیس جگہ اس کا نام لیا گیا اور والدہ عیسیٰ علیہ السلام بننے کا اس کو شرف ملا بغیر باپ کے اللہ نے بچہ پیدا دیا پیدا کیا اپنی جگہ انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی لیکن اللہ نے فرمایا گھبرانا اور سب کچھ میں جو کر رہا ہوں مجھے کیسا گھبراہٹ ہو گئی عزت والا میں ہوں عزت رکھنے والا میں ہوں آبرو بنانے والا میں ہوں دکا دینے والا میں ہوں سنبھالنے والا میں ہوں میرے سوا کون ہو سکتا ہے اور پھر قرآن کریم میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ تین دن کی عمر ہے عیسا علیہ السلام کی تین دن کا بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام گھبرا رہی ہیں کہ ساری قوم الزام لگائے گی بکواس کرے گی میں کیا جواب دوں گی اللہ پاک نے فرمایا فکولی نظر تو میری بندی مریم علیہ السلام گھبرائی کیوں تو تو اتنا کہہ دینا میں نے تو بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے میں کیوں بولوں الہی بولے گا کون لوگ بکواس کرتے چلے جائیں گے بہتان باندھتے چلے جائیں گے بک بک کرتے چلے جائیں گے اللہ صاحب فرماتے ہیں کیوں گھبراتی ہے میں چاہوں تو تو خود اس بچے کو بلوا کر تقریر کرا دوں تیری جھولی میں تین دن کی عمر میں تیری جھولی کو اسٹیج بنا کر تین دن کے بچے کو کھڑا کر کے خطاب کرا دوں سب کچھ میرے قبضے قدرت میں یہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اگر قبروں کو جا کے پوجیں تو حد نہ ہو گئی اسی لیے تو خدا بند عالم نے یہ سارے واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق بن کے نہ مرے وداتی بن کے نہ مرے منافق بن کے نہ مرے اللہ کی خواہش ہے اللہ کی حسرت ہے اللہ کی تمنا ہے کہ میرے محبوب کا ایک امتی بھی میں ملا جائے تمہیں تو سورت یاسین پڑھنا بھی نصیب نہیں اتنی اتنی عمر اچھا خود اگر پڑھنے گئی عمر گزر گئی تو یوں جی بھی نہیں کرتا کہ میرے بچے تو صبح کو تلاوت کریں میری اولاد تو ایسی بنے اور میرے گھر میں سورت یاسین پڑھنے والا کوئی تو ایک سورج یاسین میں ایسی ہے کہ اگر سمجھ کر پڑے تو آدمی کا جگر پھٹ جاتا ہے مخالف سے آدمی لڑ لیتا ہے اہل محلہ سے لڑتا ہے پالکیوں سے لڑتا ہے لیکن جب اپنی اولاد غلطی کرتی ہے نا اب نہ لڑنے جوگا نہ مارنے جوگا تو یوں کہا کرتا ہے افسوس افسوس یار تم تو ایسا نہ کرتے غصہ تو اٹھتا ہے لیکن مارے تو اولاد گئی ماں باپ کہا کرتے افسوس تم تو ایسا نہ کرتے خدا گواہ پڑھ کر دیکھو فرمایا یا حسرتن تن عل یا حسرتن تن البار افسوس میری بندے ہو کر میرا محبوب کا امتی ہو کر کر کیا رہا ہے عیسیٰ علیہ وسلام کی والدہ کو سارا کچھ نظام سمجھا دیا سمجھ لیا تماشا دیکھنے لوگ بڑے آتے ہیں آج کل بھی اگر تماشا ہو فلمی ایکٹرس آئے پھر دیکھو دنیا کتنی آتی ہے قرآن سننے میں چار آدمی آنے مشکل ہو جاتے ہیں اور جہاں قرآن پڑھا جائے گا قرب و جوار کے لوگ پہلے سے ہی اتنے کچھ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں سن رکھا ہے سن رکھا ہے وہی مسئلے روز والے ہوں گے اور کیا ہوگا عموماً جہاں قرآن کا ذکر ہوگا اس کے چاروں طرف کے لوگ بلکہ پہلے تو بگڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ناقدرے قدرے ہوں گے اور آخری بات یہ کہ اچھے حال میں ان لوگوں کی موت نہیں آ سکتی اچھے حال میں موت نہیں آتی ان کی یہی چیز ان کو مار جاتی ہے ہمیں کیا ہے خطبے کی اذان ہوگی جا کے شامل ہو جائیں گے مجھے پتا نہیں ہے کہ آج تو خطبے میں جا کے شامل ہو جائے گا ایک دن قبر میں لوگ ایسا پھینک کر آئیں گے نہ تو آئے نہ تیرا باپ آئے انہیں قبر پہ بھی یقین نہیں حشر پہ یقین نہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں عیسیٰ علیہ و کے زمانے میں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے کھانا ساتھ باندھ کر لے جاتے تین روٹیاں باندھ دی ساتھ اس خادم کے بلے باندھ دی سفر کرتے کرتے راستے میں روٹیاں کھول کے دیکھی علیہ السلام نے کہ آؤ بھی دوپہر کا وقت ہے روٹی کھا لیں تھوڑا سا آرام کر لیں وہ روٹی نکلی دو عیسا علیہ السلام نے فرمایا رے کیا ہوا بھائی روٹی تو تین بار دی تھی میں نے وہ جو تھا نا جس کے پلے بند رہی تھی وہ کہنے لگا کہ جی، قسم خدا کہ میں نے تو کھائی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فٹافٹ قسمیں کھاتا ہے نا یہ نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی آج کل لوگ مزاق کرتے ہیں نا منٹ میں یوں ہی اور میری سگریٹ کا بھی قسم خدا کے میں نے دیکھی نہیں اور میری آتی پڑی تھی قسم خدا قسم قرآن کے میں نے تو دیکھی نہیں کمال ہے اس نے بات پیچھے کی پہلے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے تو کھائی نہیں عشا علیہ السلام جان گئے کہ گرتی تو چن روٹی گر جاتی جیسے گانٹ میں نے کھل لی ہے گرا لگی ہوئی تھی گر گئی کیسے لازمی اس نے کھائی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے عیسا علیہ السلام چپ ہو گئے آگے چل دیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے عیسا علیہ السلام کا مو تھا مٹی پر اب پھونک مار دیں تو سونا بن جاتا تھا کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا کوئی آج بھی ایسا ندی ہے اس کے قریب ہو جائے لیکن ٹبے کے بھوک مروا لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا مٹی کی چڑیا بنائی پھوک ماری اور وہ چیٹی زندہ ہو کر کے بھاگتی عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے امید جا مردہ زندہ ہو کر باہر آتا یوں کھڑا ہو جاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی تین ڈیریاں بنائی ان پہ پھوک مار دی وہ تینوں ڈیریاں سونے کی بن گئی تو ایک ڈیری یوں اپنی طرف کر لی مٹی کی اور ایک اس کی طرف کر دی اور تیسری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سونے کی ڈیری یہ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی وہ کہنے لگا جی قسم خدا کی میں نے کھائی ہے ان کا خیال نہ کرو اپنا خیال کرو ہم کیا کر رہے ہیں اپنا خیال کرو عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے پہلی ڈھیری دی دوسری ڈھیری دی تیسری دی تینوں سرکار کے اس کی طرف کر دی فرمایا بس آگا فراق و بینی و بینک اللہ کا نبی جھوٹے آدمی کو ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ تیسری کو تو کیا کہتا تینوں ہی ڈھیری تیری بیٹھ گیا دل میں سوچا چلو ایک پانڈ گچڑی سننے کی تو مل گئی اگر نبی نے الگ کر دیا تو کیا ہے علیہ اسلام تشریف لے گئے اب جنگل میں وہ ڈھیری لگی ہوئی ہے اتنی عقل نہیں آئی اس کو اٹھا کر کہیں ادھر ادھر لے جائے اب جو آئے وہی گھور گور کے دیکھے کہ مٹی کی ڈیڑھی لگی ہوئی ہے ایک بیٹھا ہے فقیر تھا یوں کئیوں کا ارادہ ہوا اس کو اڑا دیں گے سونا اٹھا لیں گے کوئی اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا ہوئے یہ سننا اس کا نہیں معلوم ہوتا یہ تو چونکہ دار بیٹھا اس سننے کے قریب ہی نہ جاؤ جس کے نزدیک نہ جاؤ یہ بربادی ہے کسی کو اتنی عقل نہیں تھی دو آدمی آئے ڈاکو تھے وہ لگے اس کو آنکھ سواں دکھانے وہ کہنے لگا بھائی مارنے مارنے کی ضرورت نہیں تینوں کا تین حصہ جب میں تمہیں ہاتھ سے دے رہا ہوں مارنے کی کیا ضرورت ہے دو حصے تمہارے ایک میرا تین حصے کریں گے سونے کے تین دے دیا ہے یہ انہوں نے بھی سوچا چلو بھائی ایک آدمی خود اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے مارنا کیا ضروری ہے تینوں شامل ہو گئے تینوں بیٹھ گئے اب بھوک لگی سونا تو بھوک کا کام نہیں کرتا ایک کو شہر میں بھیجا روٹی پکانے کے لیے بھی کھانا لیا شہر جا کے اب اس نے کھانا کھایا گرمی بڑی تھی آنے جانے میں پسینہ آیا وہ دل میں سوچتا ہے دیکھ میں اتنی گرمی میں آیا ہوں کھانا پکوا رہا ہوں لے کے جاؤں گا اور وہ دونوں بدماش چھو میں بیٹھے بیٹھے آرام سے کھانا کھا لیں گے اور میں یہاں ڈے کھا رہا ہوں ان کو ہو ایک ترکیب یاد آئی ان کے کھانے میں زہر ملا کے لے کے جاؤں وہ دونوں ہی کھاتے مر جائیں گے میرا سارا ہی ساری دیری میری ہو جائے اس نے تو زہر ملا لیا کھانے میں اور وہ دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کہہ رہی ہیں فلودہ کھاتا پھرتا ہوگا بازار میں شربت پی رہا ہوگا ہم یہاں بیٹھے چوکی دار اس کے بعد کے نوکر لگے ہوئے ہیں کیوں بھائی آئے نا اس کو آبا تبا کریں گے دیر کر دی یہ کر دی مریں گے اسے گردن میں تلوار اپنا دونوں نسا نسری ہو جائیں گے ان لگا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اب وہ آیا کھانا لے کر نگر کہاں گیا تھا اتنی دیر کر دی یوں ہو گیا دن چھپ گیا فلانا ہو گیا نگر ہے تیری ساسو بیٹھی تھی ماں کوئی تیری خالہ بیٹھی تھی ماں بڑی مشکل سے پکوایا لے کے آیا نگر اچھا بکواس کرتا ہے ماری تلوار اسی گردن وہ جا کے پڑی اور دونوں خوش ہو گئے کہ لوگ نسپ ہوں گے آؤ کھانا کھا لیں اب وہ کھانا تو تھا زہر کا ملا ہوا اب وہ کھانا کھا کر سوئے جو ہیں وہ تھے کون اب اٹھے کون عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا کئی دنوں کے بعد تو سونے کی ڈیری پڑی دیکھی اور پاس لاکھوں کا ڈھیر دیکھا یوں فرمایا ٹھنڈا سانس لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی اور فرمایا عید سین تک کر نظر ہو گئے برباد کیسے نامور بادشاہ نوجوان کیا خوب رو اس جہاں پانی پہ گئے سب خاک ہو علیہ السلام روئے وہاں کھڑے ہو کر او سونا او دنیا او دولتی تو کسی کی بھی نہ بنی تو نے اپنے چاروں طرف لاشوں کا گیر اکٹھا کر لیا یہ زمین میں یہ مکان خدا جانے کتنی دنیا چھوڑ کے چلی گئی کتنوں کا آج جھگڑا لگا ہوا ہے جناب اتنا بے عصاری صلاحت وسلام العظم پیغمبر ساری زندگی اللہ اللہ کرانے میں گزار دی آواز لگائی او لوگوں کون ہے میری ساتھ لگنے والے بن جاؤ اللہ پاک کی ماننے والے بن جاؤ ان اللہ ربی و ربو کم ایک خدا کو مشکل کشا مانو ایک خدا کو عادت روا مانو ایک اللہ کو مالک و خالق مانو مسبتی یہ سی کا راستہ علیہ سلاط وسلام ماں کی جھولی میں کھڑا ہو کر تقریر کر کے بتاتا ہے اور پہلی بات یہ نہیں کرتا میں پیغمبر ہوں میں نبی ہوں بلکہ کہتا انی عبد اللہ لوگوں اللہ نے جو کلمہ نکلوایا کلمہ پہلا وہی نکلا یہ نہیں فرمایا میرا نام عیسا ہے یہ نہیں فرمایا میں فلاں کا نواسا ہوں یہ نہیں فرمایا میں کسی کا ہوں فرمایا لوگوں میری ماں کو اب تم دو طبقے بنو گے میری ماں کے بارے میں میرے بارے میں کچھ تو نعوذ باللہ مجھے حرام کا کہیں گے بغیر باپ کا میری ماں کو الزام دیں گے جو مجھے ماں مانیں گے وہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لیں گے اور باقی دو طبقے بنے ایک طبقہ مریم علیہ السلام کو باللہ بد اخلاق کرتا کہتا ہے مر گیا کسی سے بدماشی کی ہے اور پوری عیسائی دنیا کہتی ہے خدا تین ہے ایک مریم علیہ السلام اور ایک علیہ السلام اور ایک خدا ان کی بڑی دلیل یہی ہے کہ بغیر باپ کے کوئی اور پیدا ہوا کہ نہیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے فرمایا لوگوں نہ میں ولد الزنا نہ پیغمبر ہوں اللہ کا میری ماں بھی پاک ہے میں بھی پاک ہوں ہم دونوں کو پیدا کرنے والا سارے جہان سے ہے کے عبد اللہ لوگوں خیالات غلط نہ کرو ہمارے بارے میں گمان غلط نہ کرو میں اللہ کا بندہ ہوں آتا الکتاب اللہ تعالیٰ مجھے انجیل کتاب عطا فرمائیں گے وجالانی نبیا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا وجالانی و ضالمی کن تو ماں تم تو حیا اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں کتاب مجھے ملے گی اللہ کا بندہ ہوں مجھے خدا نہ کہنا ورنہ بلا غرق ہو جائے گا مارے جاؤ گے قرآن کریم گواہی دے رہا ہے وہ نبی جس کا بات ہی نہیں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے پیدا کیا وہ کہتا میں بندہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور ہمارے یہاں پتا ہے کہ باپ بھی ہے ماں بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جب وہ زمین کے کئی گز اندر چلا گیا اب کہتے ہیں کہ اولاد بھی دے سکتے ہیں عہدے بھی دے سکتے ہیں اچھے بھلے لکھے پڑے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے میں ایک دن لاہور انارکلی میں تھا مدت کی بات ہے کہ لفافے ایک آدمی نے لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے وہ پیسے لیتا ہے چڑیا کو وہ کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کا پرچہ نکال دے اب وہ چڑیا اس کی تقدیر کا پرچہ کھینچ کر دیتی ہے اب B A S A M A اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس خیال سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ میری واقعی تقدیر ہے یہ میری جو پرچا چڑیا نے خرچا یہ واقعی میری تقدیر ہے اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں چڑیا پہ یقین ہے پاکیدہ میری بڑی پسندیدہ ہے کیوں اس لیے ادا قبا له یقین فیصلہ میرے لیے اولاد پیدا کرنی بغیر باپ کے کوئی مشکل نہیں ان مسئلہ عیسا ان دلہ یہ کا آدم تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ کر حیران ہو گئے بغیر باپ کی کیسے پیدا ہو گیا تمہاری عقل ماری گئی تمہارا شعور ختم ہو گیا تمہارا تدبر فکر ختم ہو گیا میں تو وہ خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تم حیران ہو گئے آدم علیہ السلام کی باپ کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں خلقه من تراب ثم يقال له كن فيكون مٹی سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا ماں نہیں باپ نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں خدا خود ہی آپ دلاتا ہے سوچو تو صحیح مٹی سے میں نے بنایا آدم علیہ السلام کو اور پھر آدم علیہ سلاط وسلام پوری کائنات میں اکیلے ہیں وحشت سی ہو رہی ہے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے خلوت محسوس ہو رہی ہے تنہائی محسوس ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں میرے جیسا اوپر سے دیکھوں نیچے سے دیکھوں چاروں طرف دیکھوں فرشتے ہیں سب کچھ نظام کائنات ہے لیکن اکیلا ہوں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کر دیا یوں دیکھا تھوڑے سے فاصلے پر ایک عورت بیٹھی ہے بڑا درجے کا لباس ہے بڑی خوبصورت ہے آدم علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے میں نے تو کوئی دیکھا نہیں اس طرح کا یہ رنگیلے کپڑے یہ ایسا منہ یہ چہرہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تیری گھر والی بنا دی تیرے جسم میں سے نکال دی تیرے جسم میں سے نکال دی اچھا، میری گھر والی ہے کہ ہاں ارادہ کیا اس سے بات کروں گا پوچھوں گا تو کون ہے کس لیے آئی ہے کیا تیرا نام ہے کیا تو کام کرتی ہے کیا کھائے گی کیا پیے گی آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا یوں قریب ہونے کا ہاتھ لگاؤں گا پوچھوں گا اس سے آواز آئی دس ٹھہر جا یا اللہ میرے لیے پیدا نہیں کی فرمایا ہاں تیرے لیے کی میری ہے یا جہاں تیری ہے کہ پھر ہاتھ بھی میں ہی نہ لگاؤں بات بھی میں ہی نہ کروں انہوں نے کہا ہاں ہاں ہے کہ سب کچھ تیرے لیے پر یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے یہ ساری امنبیوں کی پیغمبروں کی رسولوں کی ولیوں کی کتبوں کی ابدالوں کی اولیاء کرام کی صحابہ کی سب کی اماں ہے یہ کہ اچھا انہوں نے کہا پھر کیا کروں کہ اس کا حق مہر ادا کرو پہلے اس کا حق مہر ادا کرو پہلے پھر بات کر سکو گے پھر ہاتھ لگا سکو گے پھر قریب جا سکو گے الہی کیا حق مہر میں دینا پڑے گا چاندی سونا کوئی کپڑا کوئی اور چیز فرمایا نہیں نہیں میرے محبوب کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو میں اخیر میں لاؤں گا یہاں کھڑے کھڑے چالیس دفعہ دروش شریف پڑھو حق حق ادا ہو جائے گا ہمارے باپ کا حق مہر ہماری ماں کا حق مہر گرو شریف ارے کتنے افسوس کی بات ہے آج موت آ رہی ہے درو شریف منہ سے نہیں نکل جا درو شریف پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال تلے گا نیکیوں کا پلڑا خالی برائیوں اور عیبوں کا پلڑا بھرا ہوا فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا اللہ فرمائیں گے تو لوں کیا تولہ تو جدی جائے نا جب دونوں پلڑوں میں کوئی وزن ہو ایک پلڑا بڑا پڑا دوسرے میں کچھ آئی نہیں تو لوں کیا وزن کروں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک ہستی تشریف لائیں گی اور اس آدمی کو بلا کر کہیں گے کیوں پریشان کھڑا ہے جو جی پریشانی کی کیا بتاؤں تو تھوڑی پریشانی ہے کہ ہاں کہ گناہوں کا پگلا بھرا پڑا ہے نیکیوں والے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو ایک انگلی کے سرے کے برابر ذرا سا کاغذ کا پرجا اس کو دیں گے کہ نیکیوں والے پلے میں اس کو رکھ دیں اتنا سا پرزا انگلی کے توڑنے کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا برائیوں اور ایبوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا نجات کا فیصلہ ہو جائے گا پھر وہ آپ کو تلاش کرے گا اور تلاش کر کے پوچھے گا اللہ والے میں نے پہچانا نہیں میرے بات تو آپ ہیں نہیں میرے باپ کی صورت بھی اور تھی میرے بھائیوں کی صورت بھی اور تھی میرے خاندان والوں کی صورت بھی اور تھی آپ کون ہیں جس نے اتنا سا پرزا دیا وہ سارا اب وہ برائیوں گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ گیا اور یہ نیچے جھک گیا فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تک تیرا درو شریف میری قبر مبارک پہ پہنچا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس پرزے پہ وہی درود شریف لکھا ہوا تھا جو میرے تیرے نام امال میں رکھ دیا تھا آج کیا قدر ہے تمہیں درود شریف کی نبیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کو قدر ہی نہیں سونے چاندی کی قدر معلوم ہے مکان دکان کی قدر معلوم ہے قرآن کی اور امبی علیہ السلام کی قیمت کون جائے اس لیے فرمایا وَإِذْ قال اللَّهِ يَا عِيسَ ابن مَرْيَمْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا یہی مریم علیہ السلام ہوں گی یہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے اللہ پاک فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری دنیا نے تیری جو پوجا کی تیری اماں کو خدا مانا تجھے بھی خدا مانا اکل ساری دنیا موجود ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر موجود ہے ایک لاکھ تیس ہزار صاحب کرام موجود ہے سارے کتب ابدال دال اور کرام موجود ہیں آواز آتی ہے وہ اس کو مریم او علیہ السلام اے مریم علیہ السلام کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک بنانا مجھے خدا کا بیٹا بنانا مریم کہو تم نے کہا تھا اس دنیا کو کہ مجھے بھی خدا مان لو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ پاک جلال میں ہوں گے جو پیغمبروں سے بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں کھڑا کر کے خدا کے غضب کا ڈر دیکھو اس کے قہر کا ڈر دیکھو علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب میں نے کہ نہیں کہا نہیں کہا بلکہ جواب میں فرماتے ہیں قال سبحانک قال سبحانک میرے اللہ تیری ذات پاک ہے تو پاک ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی بھی نہیں میرے منہ سے ٹھان دی نہیں کہہ رہا ہے وہ پیغمبر جس کا باپ نہیں جس کو خدا اپنی قدرت کا کرشمہ کہتا ہے کانپ رہی ہیں فرما رہی ہیں اور یوں فرمائے مولا تو بات ہے ماں لی ان اقول مالی سلی بے حق مولا میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے اچھی نہیں لگتی فرما ان کم تو کل فقد پر مولا اگر میں کہتا تو تجھے علم ہوتا اگر میں کہتا تجھے پتا چل جاتا کیوں اس لیے تالم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسی جو کچھ میرے جی میں ہے تجھے معلوم ہے جو کچھ تیرے علم میں ہے مجھے معلوم نہیں ان غیر جاننے والا تو تو ہی ہے کل کی باتوں کا تو تجھے معلوم ہے اور کون جان سکتا ہے سورت لکمان کی آخری آیتوں میں اعلان کر دیا کوئی نہیں جانتا فرمایا وما تدری نفسم ماں تک کی بغدا کسی کو پتا نہیں کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا اگر معلوم ہو کہ لاہور جاتے جاتے رستے میں موت آئے تو لاہور کی طرف کون جانے لگا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کراچی جانے کے لیے گھر سے نکلوں گا نہ کراچی پہنچوں گا نہ واپس گھر آؤں گا کون نکلے یہ غلط عقیدہ ہے غلط خیال ہے کہ کوئی اللہ والا جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا خدا کی بات پکتی یا لوگوں کی بات پکتی خدا کا میرے سوا کوئی نہیں جانتا مولانا اشرف علی خان بھی سب کا جو رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک مزومی پنڈت آ گیا شہر میں اور کہنے لگا میں کل کی بات بتا دوں کل کی میں نجومی ہوں پرسوں کی بات بتا دوں یوں بتا دوں کسی نے حضرت سے ذکر کر دیا کہ جی ایسے ایسے کر کے پنڈت جی اعلان کر رہے ہیں اور میں پکڑ کے یہاں لے آؤ بلا لیا پنڈت جی کیا بات ہے کہنے لگا جی میں علم پڑا ہوا ہوں میں کل کی بات بتا دیتا ہوں اللہ والے کے پاس دندہ رکھا ہوا تھا سوکتا اٹھا کے یوں فرمایا کہ یہ سوکتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جی ہاں کہ بتاؤ کہ آپ کے یہ سر میں لگے گا کہ نہیں کہ کل کی بات تو کل کے رہے گی ری یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بتاؤ یہ پراپت جناب کے سر میں لگے گا کہ نہیں اور وہ سوچتا ہے پنڈت اگر نہ کروں گا پراخ مار دے گا اور ہاں کروں گا تو پرے کو رکھ دے گا وہ کہنے لگا حضرت اس کا تو پتا نہیں چلتا فرمایا جب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے گندا اس کا پتا نہیں کل کا تجھے کیسے پتا چل جاتا اور ہمارا جتنا ان لوگوں پہ ایمان ہے قرآن پہ نہیں مان جاؤ مان جاؤ اتنا قرآن پہ نہیں جو آدمی گند میں لکھڑا ہوا بے ہوش پڑا ہے اس سے غائب کی خبریں پوچھیں گے قرآن سے نہیں پوچھتے غائب کی خبریں اور اگر ہم مشرقی میں مکہ کا کسی قوم کا ذکر کریں نا کس زمانے کے لوگ بڑے برے تھے بھائی وہ نبی کو چھوڑ کر یوں کرتے تھے اور ہم سب نے نبی چھوڑ رکھا پھر ہمارا کیا بنے گا فرمایا بما تدری نفسم کسی کو پتا نہیں کل کیا ہو جائے گا بما تدری نفسم تموت کوئی جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی ان اللہ علیم خبیر ایک اللہ کو میرا تیرا نہیں سارے جہان کا پتا کس کی موت کب آئے گی کتنے سانس کس کے باقی ہیں ذلت کی موت آئے گی یا عزت کی موت آئے گی نماز پڑھتے موت آئے گی یا شراب پی کے موت آئے گی اس کو سارا پتا کسی کو معلوم نہیں سجدے میں موت آئے گی یا قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا کسی کلوری کی گود میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا علیہ سلاط السلام کو لوگوں نے پروگرام بنایا اس کو پھانسی چڑھائیں گے کمرے میں بند کر دیا مشورہ کیا کون جائے گا پھانسی چڑھانے کے پکڑنے کے لیے وہ جو لینے کے لیے کمرے میں سے بلانے گیا نا قوم ساری پھانسی چڑھانے کے لیے تیار ہے اب وہ جو کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے گیا پکڑ کر باہر لانے کے لیے گیا قدرت کا چشمہ دیکھو وہ اس سے قادر ہے کہ اللہ پاک نے اس لانے والے کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی اور جبریل امین کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر ہے میرے کالی کملی والے کی خوشخبری دینے والا ہے میں نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیدا کیا ہے مریم علیہ السلام بھی نیک اس کی ماں بھی نیک جبریل کو حکم دیا کہ اس کی چھت اکھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا خدا سب کر سکتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان کو زندہ ہے اب وہ جو بلانے گیا تھا نا وہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو ملا نہیں خود آیا تو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پکڑ کے اسی کو پھانسی لگا دیا آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اگر ہم نے علیہ السلام پھانسی لگا دیا تو وہ اپنا بندہ کہاں گیا اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام بن گیا تھا تو پھر اپنا بندہ کہاں اور اگر اپنا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اپنے پاس ہی لگا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں اور جس جو کسی کی سمجھ میں آ گیا وہ خدا ہی کیا ہوا خدا تو وہ ہے جو کسی کی عقل میں نہ آئے سمجھے وہ کیا سمجھے بڑا جو عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہے خدا عیسا علیہ السلام کی شکل اللہ پاک نے کیوں بنائی اس بندے کی اس امت کو سمجھانا تھا کہ پیسوں کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے چلو ساری قوم گناگار ہوتی سارے پکڑ کے لاتے سارے پکڑنے جاتے کوئی ہاتھ پکڑتا کوئی پیر پکڑتا کوئی سر پکڑتا کتنے لوگ گناگار ہوتے گنا تقسیم ہو جاتا اگر بےمان تم سب سے پہلے بڑا بن کر میرے نبی کو پکڑنے آیا ہے نقل سزا دی علیہ السلام کی شکل بنا دی اس کی وہ جو باہر نکلا ساری قوم کی نے کا پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو اگر باہر جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آنے کا یہ نبی ہے ساروں نے اٹھ کر اس کو پھانسی کے لٹکا دیا کبھی کبھی اللہ میاں نقل فیصلے فرما دیتے ہیں ہاں۔ کئی مرتبہ قرآن کا ایسا ایسا ہوا ادھر ظلم کیا ادھر بدلا ہاتھ ہاتھ اور کبھی کبھی وہ جھیل دیکھتے ہیں شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے کبھی کبھی وہ جھیل بھی عطا فرماتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں علیہ السلاط اسلام کے موجودات کا ذکر ہے ماں کا ذکر ہے ارے وہ کتنا بڑا نبی ہوگا جس کی نانی کی قرآن تعریف کر رہا ہے ہاں؟ اللہ سبحان و تعالیٰ سب پیغمبروں پہ کے ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الرحمان الحمد اللہ رب العالمین سید و مولانا محمد والا علیہ سید و مولانا محمد مبارک یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما والا سیاکار ہیں گناہ گار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دیکھ یا اللہ اپنے لطف و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معافی عطا فرما مولا ہمارے ماں باپ کی بخش فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخش فرما جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے بے کس بے بس آج اس لاچار محتاج پڑے ہیں مولا سب کو معافی عطا فرما ہم سب کی اولاد کو نیک سالے فرما بردار نمازی بنا ساری امت کے بے نمازیوں کو نمازی بنا یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما مولا موت آئے کلمے کی دولت عطا فرما ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ یہ دنیا چھوٹ رہی ہو تو دو جہان کی دولت ایمان عطا فرما شہادت عطا فرما یا اللہ قرآن سے محبت ذوق شوق عطا فرما یا اللہ ساری امت کی بخش فرما ساری مخلوق کے کرم فرما سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما کئی لوگ بچوں کے لیے بچیوں کے لیے رشتے ناطوں کے بارے میں پریشان ہے مولا غیر سے امداد فرما یا اللہ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کے آل اولاد گھروں کی حفاظت فرما یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا حاصلوں کے حسب سے بچا ہر حادثے ہر کتنے سے حفاظت فرما مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہم سب کا جان مال تیری پناہ میں آئے یا اللہ تیرے دروازے سے حفاظت کی بھیک مانگ کے حفاظت فرما ہر مسلمان کو ایمان کی دولت عطا فرما یقین کی دولت عطا فرما بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں بیماریوں میں یا اللہ سب کو شفا کا فرما بڑے موڑ میں میرے دوست ہیں ان کے بھائی کو خون کی پیشاب کی جگہ خون آ رہا ہے کبھی مجھے پتہ چلا بڑی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ روز کے حلال نصیب فرما خیر و برکت عطا فرما دو جہان کی شہادت عطا فرما ربنا آتی فی دنیا حسنتوں فی الاخرہ حسنتوں مکین عذاب بنار واف عنا و لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا القوم سر یا اللہ اس سارے جہان پر اپنا کرم فرما